آمنا ہاں کا لال آیا آمنا ہاں کا لال آیا آمنا ہاں کا لال آیا آمنا ہم آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال ہو بیا کیسے فضیلت آمنا کے چاند کی ہو بیا کیسے فضیلت آمنا کے چاند کی اس کی تو ہر ہر ادا پر بولتا قرآن ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوا فگر آمنا تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوا فگر آج وہ ماہ رسالت نبیوں کا سلطان ہے آمنا دال آیا امینا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمینا کالا لامنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کالا جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا ہو بہو تسلیم کرتا آج سائنسدان ہے میرا کا لال آیا میرا کا لال آیا میرا کا لال آیا آمنا کا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال جس کی ہے بت سے پہاڑوں پر تاری زلزلے جس کی ہے بت سے پہاڑوں پر تاری زلزلے سینہ محبوب پر اترا یہی قرآن ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا دیکھ منکر ان کی تو پتھر کو بھی پہچان ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال کوئی بھی تم سا ہنسی اے میرے ماگے مبی کوئی بھی تم سا ہنسی اے میرے ماگے مبی دونوں عالم میں نہیں ہے یہ میرا لال ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال ہو بیا کیسے فضیلت آمنا کے چاند کی ہو بیا کیسے فضیلت آمنا کے چاند کی اس کی تو ہر ہر ادا پر بولتا قرآن ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال وقت آمد رب کی رحمت کے جو صدقے وہاں بٹے وقت آمد رب کی رحمت کے جو صدقے وہاں بٹے آج اسی رحمت کا طالب یا نبی صلی مسلمان ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا